حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ دو آدمیوں نے تیمم سے نماز پڑھی مگر ابھی نماز کا وقت باقی تھا کہ پانی مل گیا ان میں سے ایک نے وضو کیا اور وقت کے اندر ہی دوبارہ نماز پڑھ لی دوسرے نے دوبارہ نہ پڑھی پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جس نے نماز نہیں دہرائی تھی فرمایا تو نے سنت کے مطابق کیا ہے تیری پہلی نماز ہی تیرے لیے کافی ہے اور دوسرے آدمی سے فرمایا تجھے دوہرا سواب ملے گا سننے نسائی حدیث نمبر چار سو تینتیس